جریر نے بیان کیا ان سے منصور نے ان سے ابراہیم نے ان سے اسود نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو میں نے خریدا تو ان کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی کہ آزادی کے بعد وہ انہی کے حق میں قائم رہے گی میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم انہیں آزاد کر دو ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو قیمت دے کر کسی غلام کو آزاد کر دے پھر میں نے انہیں آزاد کر دیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کے شوہر کے سلسلے میں انہیں اختیار دیا بریرہ نے کہا کہ اگر وہ مجھے فلاں فلاں چیز بھی دیں تب بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی چنانچہ وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھتیس